السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق number one three one two حضرت یہ بھی طلاق کے متعلق یہ سبق ہے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو طلاق نہیں دینی چاہیے اللہ یہ کہ ان کا چال چلن مشتبہ ہو اللہ تعالیٰ ان مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو ذائقہ چکھنے کے شوقین اور خوگر ہو ذائقہ چکھنے کے شوقین اور خوگر کا مطلب یہ نیا نیا مزہ چاہیے نئی نئی ڈش چاہیے نیا نیا گھر چاہیے نئی نئی جو ہے دلہنیں چاہیے نیا نیا شوہر چاہیے یہ مطلب ہے اس کا حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد اللہ کی محبت اور پسندیدگی سے محروم ہیں جو بیوی کو اس لیے طلاق دیں کہ اس کی جگہ دوسری بیوی لا کر ذرا نیا مزہ چکھیں اسی طرح وہ عورتیں بھی محروم ہیں جو اس غرض سے شہروں سے طلاق لیں کہ کسی دوسرے مرد کی بیوی بن کر ذرا نیا مزہ چکھیں نیا مڑ دیکھیں نئے دن دیکھیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا یہ حدیث بازار میں ہے تبرانی میں ہے اور کبیر میں ہے اور اوسط میں بھی ہے یہ سارے حوالے میں نے دے دیے وہاں دیکھ لو اس کے لیے خام خواہ جو ہے آدمی موج مزہ کے لیے اور آدمی موج مزہ کے لیے عورتیں موج مزہ کے لیے کہ بھائی کپڑا پہنا کپڑا پھینک دیا دوسرا کپڑا لے آئے پھر کا پہنا پھر پھینک دیا دوسرا لے آئے یہ نہیں یہ یہ مزہ چکھنے والے ہیں مزہ چکھنے والیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بالکل پسند نہیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ فرشتوں کو بھی پسند نہیں زمین کو بھی پسند نہیں آسمان کو بھی پسند نہیں کسی کو پسند نہیں اس لیے ایسی چیزوں سے مرد بھی پرہیز کریں عورتیں بھی پرہیز کریں نئے نئے بستروں کی تمنا نہ کریں جو اللہ نے بستر دے دیا جو اللہ نے لباس دے دیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جسے جوڑ دیا اس طریقے پر رہ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے اب پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک بلہ الحمد وہ اعلیٰ کل شعی قدیر یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ جملہ پڑھ پڑھتے ہی آسمان کے دروازے صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کھل جاتے ہیں اور میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ مجھے یاد کر رہا ہے میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ باتیں سارے مخلوق میرے لیے دعا میں لگ گئی اس کے لیے آپ بھی سیکھیے بھی اور دوسروں کو بھی سکھائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں اور میاں بیوی میں اللہ تعالیٰ خوب محبت و جوڑ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے نگاہوں کو بھی مسلمان کرے اور ہمارے خیالات کو بھی مسلمان کرے ہمارے خیالات کو بھی اللہ پاکیزہ بنائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالم